حضرت ایاز بن عبداللہ بن ابو زباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے جرت دکھانے لگی ہیں اور گستاخ ہو گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی چنانچہ انہیں مار پڑے تب بہت سی عورتوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چکر لگائے اور امہات المومنین سے اپنے خاوندوں کی شکایتیں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات آل محمد کے ہاں ستر عورتیں آئیں ہر عورت اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی تم دیکھو ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاسی